اللہ وقفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلا آلہ وصحابہ اللذین ہم خلاصت اللہ رب اللہ ربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم

حضرت مولانا دامت برکات نے پہلے دن جو فرشتیار تیار کرائی تھی اس کے اعتبار سے ختم البود کا معنی مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں اجماع کے حوالے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کی حیات مبارکہ قرآن و سنت کے حوالے سے سیدنا مہدی کا تذکرہ اسی طرح قادیانت کی تاریخ مرزا کے دعوی وجوہ کفر عدالتی فیصلے قانون سازیاں یہ قادیانیوں کا اخلاق اور مرزا قادیانی مجدد تھا وغیرہ ذالک ان سب پر تقریباً الحمد للہ جستا جستا بحث ہو گئی ہے البتہ دو چیزیں باقی ہیں ان سے انتہائی اختصار کے ساتھ اس پہ چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں ایک تو پیشین گوئیاں ہیں اور ایک ہے کس بات مرزا اور اسی طرح ایک سوال میں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا لیکن وہ گفتگو میں بیان میں اس کا تذکرہ نہیں ہو سکا تو اس کا بھی آج کی مجلس میں اسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قادیانی حضرات بڑے تم تراک کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور دوسری دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو جس وقت وہ آئیں گے آیا نبوت سے معذول ہوں گے اور اگر نبوت سے معذول نہیں ہوں گے تو حضور علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے رہے یہ قادیانیوں کا اعتراض ہے میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ قادیانی اس حصہ میں انتہائی عیاری کے ساتھ دھوکھا دہی کا معاملہ کرتے ہیں مسئلہ ایسے نہیں جب ہم کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ہمارا موقف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا اور یہ بات قادیانوں کے اعتراض کے جواب میں ہم نے تیار نہیں کی بلکہ صدیوں پہلے ہمارے ایک معروف بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی روح صاحب روح المعانی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام آخری نبی ہیں اے اے لا لا جنبا احد بادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا امن عیسیٰ ممن نب یا قبل عیسیٰ علیہ السلام تو رب کریم کے وہ نبی ہیں جو حضور علیہ السلام سے پہلے نبی بنائے جا چکے دیکھیں ایک ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہلے سے نبی کا حضور کی امت میں شامل ہونا ایک ہے کہ حضور کی امت میں سے کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ہم معراج کی رات دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء موجود تھے اس کے باوجود بھی خاطب نبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخرت کے دن کو سامنے رکھیں جنت میں بھی یوم آخرت میں بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا موجود ہوں گے ان انبیاء کی موجودگی سے محمد عربی کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ علیہ السلام نے سارے نبی بھی موجود ہوں تب بھی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے شخص کو سلسلہ نبوت میں داخل کیا جائے یہ ہے رحمت عالم کی ختم نبوت کے منافی انتہائی سیدھی سی سیمپل سی بات ہے لیکن نامعلوم کے قادیانی وہ کیوں اس کے اوپر تعویل کی کینچی چلا کر اور تحریف کا پردہ ڈال کر تحریف کی مشین میں ڈال کر اس کا قیمہ کیوں کرتے ہیں یہ ایک تو مجھے آپ سے یہ عرض کرنا تھی دوسری میری درخواست یہ ہے ایک موضوع ہے قسبات مرزا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اختلافات اور اس کے جھوٹ جہاں تک اختلافات اور قسبات کی بات ہے اس پر مستقل ہمارے رسالے موجود ہیں حضرت مولانا نور محمد صاحب تھے سہارنپور کے انہوں نے اختلافات مرزا پر اور قسبات مرزا پر مستقل دو رسالے لکھے ہیں علیحدہ علیحدہ ایک میں مرزا قادیانی کے اختلافات کو بیان کیا گیا اور ایک میں مرزا قادیانی کے جھوٹوں کو جمع کیا گیا ہے ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے ان کی کتاب حضرت مولانا دامد برکات کی لائبریری میں موجود ہے تحفہ قادیانت اس کا نام ہے اس کی پہلی جلد میں ظفر اللہ قادیانی کو دعوت اسلام اس نام کا ایک پمف لیتا ہے اس میں انہوں نے بھی مرزا قادیانی کے تیس جھوٹ جمع کیے ہیں اس نسبت سے کہ مرزا قادیانی کے دس جھوٹ جو اس نے خدا کی ذات پر بولے دس وہ جھوٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بولے اور باقی جو ہے وہ دس ایسے جو قرآن اور سنت یعنی قرآن اور سنت اور سابقہ آسمانی کتابوں پر مرزا قادیانی نے بولے ان سب کو ان کے اندر جمع کر دیا گیا ہے تو کس بات مرزا کے ضمن میں یہ دو رسال ایک مولانا نور محمد صاحب کا اور ایک حضرت لدھیانوی صاحب کا یہ بہت جامع معنی ہیں ویسے بھی ہمارے حضرات نے کوئی ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے حضرت مولانا ابو عبیدہ نظام الدین اے یہ <clears throat> اپنا جو کوہاٹ کے تھے انہوں نے غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو ایک ایک کتاب کو پڑھ کر اس سے جوش جمع شروع کرنے شروع کیے تھے ایک کتاب سے انہوں نے دو سو جوش جمع کر لیے تھے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں اور کہ مرزا غلام محمد قادیانی کتنا بڑا جوٹا تھا اور پھر دیکھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کریں گے ان کے لیے الفاظ استعمال کیے ایک قذاب کا اور ایک دجال کا یہ دونوں مبالغے کے سیغے ہیں سپر ڈگری مبالغے کے سیغے ہیں کہ وہ بہت بڑے جھوٹے ہوں گے ہر بات کے اندر جھوٹ ہوگا ہر بات کے اندر فریب اور دھوکھا ہوگا تو میرے واجب الحترام بھائی میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی جس کتاب کو ہم اٹھائیں اور اسے دیکھیں اس میں اتنے بڑے واضح اور سری جھوٹ ہوتے ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا مثلا میں آپ حضرات سے کہتا ہوں جب سے عدالتیں وجود میں آئی ہیں آج تک کسی عدالت نے فیصلہ تو عدالت کا غلط ہو سکتا ہے مقامی عدالت نے فیصلہ دیا ہائی کورٹ نے توڑ دیا ہائی کورٹ نے دیا سپریم کورٹ نے توڑ دیا سپریم کورٹ نے دیا تو آگے نظر ثانی میں پھر سپریم کورٹ کا کوئی اور بڑا بینچ بیٹھا اس نے اس کو توڑ دیا فیصلہ تو غلط ہو سکتا ہے جج کا لیکن جب تک دنیا بنی ہے آج تک کسی جج نے اپنے فیصلے میں غلط حوالہ کبھی کوٹ نہیں کیا حوالہ غلط حوالہ درج کر کے اس سے نتیجہ غلط اخذ کیا ہو یہ بھی ممکن ہے لیکن یہ کہ سرے سے حوالہ غلط دیا ہو آج تک عدالت کی تاریخ میں اس کا کوئی واقعہ نہیں لیکن میں کیا کروں اس بات کا کہ یہ ساری دنیا کا انصاف نبوت کے قدموں سے ملا کرتا ہے دنیا میں نبی ہی سب سے زیادہ با انصاف ادارہ ہوتا ہے وہ رب کریم کی طرف سے ان کو رہنمائی ہوتی ہے میرے واجب الحترام بھائی جس وقت ایک ہائی کورٹ کا جج حوالہ نقل کرتے ہوئے کیس بیانی نہیں کرتا لیکن رہی نبوت اور اس پر دیکھے غلام احمد قادیانی کو اس کی کتاب ہے شہادت القرآن دنیا میں معروف ترین قرآن مجید کے بعد مسلم حلقہ میں سب سے زیادہ معروف ترین کتاب ہے بخاری شریف کی غلام احمد قادیانی بخاری شریف کا حوالہ کوٹ کرتا ہے کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آواز آئیں آسمان سے آئیں گے حضرت مہدی آئیں گے تو آسمان سے آواز آئے گی ہاضا خلیفت اللہ المہدی اور کہتے ہیں یہ روایت بخاری میں ہے اور وہ بخاری جو اصح القتب بعد کتاب اللہ ہے یہ لازمی خود لکھا کہ اصح القتب بعد کتاب اللہ ہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں بخاری کوئی نایاب چیز نہیں دنیا بھر کے اندر اس کے کہیں نہ کہیں سے وہ مل جاتی ہے آپ دنیا جہان کی بخاری شریف کو چیک کر لیں اس میں سرے سے یہ روایتی موجود نہیں یہ اتنا بڑا قذاب تھا کہ ایک جج جس کے لیے یہ بات ناممکن ہے وہ دعوے دار ہے نبوت کا اور اس کی کس بیانی کا یہ عالم اور اتنا اللہ شہاد جھوٹ بولنے والا شخص کہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ صاحب بہادر اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا پوچھا جائے اس دنیا میں قرآن پڑھنے والے اور بھی موجود ہیں کیا پورے قرآن مجید میں کہیں غلام محمد کا نام لے کر اسے ابن مریم کہا گیا ہے ابن مریم ایک ہی شخصیت ہے کائنات میں اور وہ شخصیت کوئی غیر معروف شخصیت مجہول شخصیت نہیں پردہ اخوا کے اندر نہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ انجیل کی شخصیت ہے جنہیں تین قومیں بڑے کا ہر فرد جانتا ہے یہود مسیح اور مسلم ان کو جانتے ہیں قرآن کی شخصیت ہے تاریخ کی شخصیت ہے رب کریم کے جلیل القدر نمائندہ ہیں ایک ہی شخصیت ہے جن کو ابن مریم کہا جاتا ہے غلام احمد کہتا ہے کہ قرآن نے میرا نام اگر ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا اور پھر جھوٹ کی حد تک اس حد تک آگے چلا گیا اچھا اور تو دور احادیث پر ایسا جھوٹ بولا کہ آج تک قادیانی بھی اس کا جواب نہیں دے پائے اس نے لکھا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا احادیث میں آیا ہے کہ جس وقت مسیح مود آئے چودہویں صدی میں مسیح مود آئے گا اور یہ کہ وہ پنجاب میں آئے گا میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے شرک سے لے کر غرب تک کائنات کی ساری حدیث کی کتابیں جو آج تک کلمی ہیں ان کو بھی کھنگال لو ورنہ تو بہت ساری چھپ چکی ہیں آج سے دس سال پہلے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں آتی تھی اب وہ اتنی عام اور تام ہو گئی ہے ریسرچ کا شعبہ دن رات کام کر رہا ہے حدیث شریف کے عنوان پر بیسوں حدیث کی کتابیں صدیوں پہلے لکھی ہوئی وہ چھپی جا چکی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی کتاب میں کہ میدی چودہویں صدی کے اندر آئے گا یا یہ کہ پنجاب میں آئے گا نہ چودہویں صدی کا کہیں تذکرہ ہے نہ پنجاب کا تذکرہ ہے آج کل ہم نے قادیانی کو جس دن سے غلام احمد کی یہ بارہ سامنے آئی ہمارے بزرگوں نے ان کو چیلنج دیے آج تک مرزا غلام محمد قادیانی اور ان کی کوئی جماعت اس چیلنج کو قبول کر کے مرزا غلام محمد قادیانی سے اس کے قزب بیانی کا داغ نہیں دھو سکی آج بھی اس کے چہرے پر قسم کی کالک ملی ہوئی ہے اور بھائی بات تو بہت کثیف ہے بہت ہی سخت ہے لیکن کیا کروں کہ کہنے والا خود غلام احمد ہے کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اور بو کھانا برابر ہے جب قادیانی کرم فرما اس کا غلام احمد سے قز کا پردہ اپنا قزب کا وہ اپنا جو ہے داغ نہیں دھو سکتے تو پھر مرزے کا یہی حوالہ ہم ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ مرزا نے خود ہی کہا ہے کہ جھوٹ بولنا ایسا کھانے کے برابر ہے تو تم مرزے سے جا کر فیصلہ کرو کہ بھئی اسے کیا چاہیے تو خیر میں نے اشارہ کر دیا مجھے میرا جو ہے وہ طبع سلیم اجازت نہیں دیتی اس سے زیادہ ورنہ غلام احمد کے قزب بیانی کا یہ عالم ہے کہ اس نے کتابیں لکھتے وقت بھی جھوٹ بولتا تھا اور یہ ایسا جھوٹا تھا جو خواب میں بھی جھوٹ بولتا تھا وہ کیسے اس نے لکھا ہے کہ مجھے کش کے ذریعے خدا نے کہا کہ تین شہروں کا نام قادیان میں لکھا ہوا ہے ایک قرآن میں لکھا ہوا ہے ایک مکے کا ایک مدینے کا اور قادیان کا میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے پڑھنے والے ہیں آپ حضرات قرآن مجید کے الحمد سے لے کر ون ناز تک سارے قرآن مجید میں کہیں قادیان ہے باقی قادیانیوں کا کیا ہے وہ آج تک اسے ثابت نہیں کر سکے اور قیامت کی صبح تک بھی ثابت نہیں کر سکتے ویسے قادیانیوں کے دجل کی ایک مثال کے دیتا ہوں ایک دفعہ لگے قادیانی کہنے کہ مول صاحب یہ جو ہے ہمارے شہر کا نام قرآن میں لکھا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ ایسی مقدس جماعت جن کے شہر کے قرآن میں تذکرے ہے آپ اس جماعت کو نہیں مانتے یہ افریقہ میں ہمارا ایک مناظرہ تھا وہاں پر قادیانی نے سوال کیا ہمیں حیرت ہوئی کہ قادیانیوں کے شہر کا نام قرآن میں میں نے کہا بھائی کون سا میں نے کہا شاید کوئی تحریف کر کے لائے ہوں گے لیکن انہوں نے قوال کی کہنے لگے کہ مربع قرآن میں لکھا ہوا ہے آوینا ہما ربطن کہ ہم نے وہ ہے حضرت سید مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں کہ ہم نے ان کو ایک اونچے ٹیلے پر اونچے ٹیلے کو دڑے کو چوٹی کی جگہ کو جو ہے وہ ربا کہتے ہیں اونچی جگہ کو ربا کسی شہر کا نام نہیں سیدنا مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کے متعلق کہا گیا کہ ان کو اونچے ٹیلے پر پناہ دی مرزا قادیانی بھی مسیح ہونے کا مدعی تھا تو اس نے جو ہے وہ اپنا جب نے پاکستان بننے کے بعد قادیان سے آئے تو یہاں پر مرکز قائم کرنا چاہا پاکستان میں تو اپنے شہر کا نام ربوا رکھ دیا اب افریقہ کے قادیانیوں کو کون سمجھائے کہ وہاں پر قادیانیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ربے کا لفظ ہے یہ ہمارے اس شہر کی طرف اشارہ ہے حالانکہ جب قرآن اترا تھا اس وقت پاکستان نہیں تھا ربوا تو پاکستان کے بھی بعد بنا ہے لیکن اس تحریف کا کیا کیا جائے گا خیر وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلا کرتا اس کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے تو میں نے قادیانی نے جس وقت اتنی بڑی تعریف کا بم پھینکا ہم پر گولا پھینکا تو میں نے بھی خیر سے ان کے سامنے ایک پٹاخہ چلایا میں نے قادیانیوں یعنی کو کہا بھائی تم تو کہتے ہو تمہارے شہر کا نام ہے قرآن میں میں تو مانتا ہوں کہ لاہوری حضرات کا بھی قادیانیوں کا دونوں کا نام قرآن میں لکھا ہوا ہے قادیانی مناظر اچھر پڑا کہتا ہے مولوی صاحب آپ کے منہ میں گھی شکر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں قرآن میں ہماری جماعتوں کا تذکرہ میں نے کہا بالکل لکھا ہوا ہے کہنے لگا جی وہ کہا میں نے کہا قرآن مجید میں ہے حرم علیکم المیتا و دم و لحم الخنزیر یہ دم سے مراد جو ہے لاہوری ہے لحم الخنزیر سے مراد قادیانی ہے جس وقت میں نے یہ کہا تو مجھے کہتا ہے مول صاحب خدا کا خوف کرو کہ یہ جب قرآن اترا تھا قادیانی تھے میں نے کہا ربا تھا کہتا ہے سوری میں نے کہا میری ڈبل سوری آگے چلو <laughs> تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قادیانی اس طرح تحریف کا چھرا چلاتے ہیں قرآن پر بھی سنت پر بھی صرف تحریف اس کا تحریف کا نہیں کس بیانی کا اللہ شہاد کے کو قرآن مجید کے متعلق کہا کہ اس میں قادیان کا لفظ ہے اب قرآن مجید کوئی ایسی نایاب کتاب نہیں کہ اس سے ان کا جھوٹ چھپ جائے گا لیکن وہ اتنا بڑا ڈیٹ قسم کا جھوٹ بولنے والا آدمی تھا کہ کروڑوں دنیا کے اندر قرآن مجید موجود ہے جو آدمی پڑھے گا میرے قسم کے اوپر مطلع ہو جائے گا وہ کہے گا کہ غلام احمد نے جھوٹ بولا لوگوں کے کہنے کا خیال نہیں کرنا جو جھوٹ بولنا تھا بول دیا یہی حال بخاری کے ساتھ کیا یہی حال قرآن مجید کے ساتھ کیا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ غلام محمد قادیانی یعنی کس کماش کا انسان تھا میں نے ویسے حوالے عرض کر دیے ہیں کس بات اپنا مرزا پر اور اختلاف اور تضادات مرزا پر کتابوں کے آپ ان کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ یہ موضوع بھی مکمل ہو جائے گا اب میں پیشین گوئیوں سے متعلق دس پندرہ منٹ کی گفتگو کر کے ہم اپنی گفتگو کو آج ختم کرتے ہیں دیکھیں اللہ رب العزت کا نبی اس دھرتی پر اللہ پاک پروردگار عالم کی قدرت کا ترجمان ہوتا ہے نبی یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ مسئلہ سچا لہذا میں سچا میرا یہ مسئلہ سچا لہذا میں سچا نبی کا مسئلہ تو مسئلے تو سارے سچے ہوتے ہیں نبی کے مسئلے پر بحث کرنی کفر ہے کسی بزرگ کے قول پر کسی کے اجتہادی مسئلے پر کسی کے فتوے پر چار آدمی بیٹھ کر جرح کر سکتے ہیں کہ یہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط نبی کے فتوے پر کسی کو نبی کے مسئلے پر کسی کو بحث کی اجازت نہیں نبی کا مسئلہ بحث کے لیے نہیں ہوا کرتا نبی کی بتائی ہوئی بات جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات تقریروں میں عموماً اعلان کرتے ہیں کہ ابھی فلاں مولانا صاحب جو ہے وہ اظہار خیال کریں گے ہمارا خیال ہوتا ہے نبی خیال کا اظہار نہیں کیا کرتا نبی وہی وہی کی تلاوت کیا کرتا ہے اس لیے کہ جو عقائد بننے ہیں جن پر شریعت کی بنیاد پڑنی ہے وہ خیالات کے تابع نہیں وہ وہی کے تابع ہے میں اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا کسی اللہ رب العزت کے نبی نے اس دھرتی پر آ کر یہ نہیں کہا کہ اگر یہ میری یہ بات جھوٹھی تو میں جھوٹا اس لیے نبوت کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں نبی کی بات تو یہ ایک ایسا اٹل قانون ہے کہ نبی کی بات ہوتی ہی سچ ہے ناممکن ہے کہ نبی کی بات جھوٹ ہو لیکن کبھی کسی نبی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اگر میری یہ بات جھوٹھی تو میں جھوٹا نبی یوں نہیں کہا کرتے ہاں نبی سب سے پہلے آ کر اپنی ذات کو پیش کرتا ہے حل بجت تو مونی کر نوکا زبا میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا تم نے مجھے سچا پایا جھوٹا نبی اپنی ذات کو پیش کرتا ہے اپنے کردار کو پیش کرتا ہے اپنی نبوت کی دلیل میں جب اس کی نبوت ثابت ہو جائے تو اس کے مسئلے پر بحث کرنی کفر ہوگی مثلا دیکھیں حضور سرور کیلاس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے قوم اس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتی تھی رحمت عالم نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جب حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس وقت اگر کوئی آدمی بیت اللہ کی طرف رخ کرتا تو کافر ہوتا جس وقت نبوت کا رخ بیت ال بیت اللہ کی طرف مڑا ہے امت کا رخ ساتھ ساتھ مڑ گیا ہے پوری امت نے یکدم رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیا اب اگر کوئی آدمی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اسے کاور کر ڈالا جائے گا اس لیے میں نے کہا کہ نبی کے مسئلے پر بحث نہیں کی جاتی اسے فالو کیا جاتا ہے غلام احمد قادیانی نے آ کر دنیا کے سامنے ایک نیا نہج پیش کیا اور وہ نہج یہ کہ اگر میری یہ بات جھوٹھی نہ تو میں جھوٹا اگر میری یہ حتیٰ کہ میرے خیال میں مداری جعلی دوائیں بیچنے والا آدمی دنیا کے ساتھ فراڈ کرنے والا کوئی بڑے سے بڑا فراڈیا بھی اتنے اشتہار شے نہیں کرتا جتنے انعام اور چیلنج کے اشتہار مرزا قادیانی شے کرتا تھا اور شے بھی کیا کہ اگر فلاں شخص نہ مرے تو میرا منہ کالا کر دیا جائے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ نبوت کی زبان ہے اگر فلاں آدمی نہ ملے تو میرے گلے کے اندر رسی ڈالی جائے فلاں آدمی فلاں فلاں شخص جو ہے وہ اگر اگر نہ ملے تو میں ہزار لامتوں کا مستحق اگر وہ شخص ایسا نہ مرے تو دنیا میں مجھ سے بڑھ کر بڑا کوئی قذاب اور لانتے ہی ہو سکتا اللہ کی شان جس آدمی کے متعلق کہا کہ یہ فلاں تاریخ کو مرے گا وہی نہیں مرا وہ زندہ رہا اور زندہ بھی ایسے رہا کہ اس نے کہا فلاں تاریخ کو مرے گا اس کے پندرہ سال بعد تک زندہ رہا کوئی چھ سال بعد تک زندہ رہا اور غلام احمد قادیانی کا اب لوگوں نے جو مخالفین تھے انہوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا مرزا قادیانی تو اپنے خیر سے اپنے کمرے میں بند تھا مرزا قادیانی کے لیے جو ہے وہ اس کا انہوں نے اپنا کیا مجسمہ تیار کیا اس کا منہ کالا کیا گلے میں جوتیوں کے ہاتھ ڈالے گدے پر سوار کیا بازار میں اسے پھرایا پھانسی پر لٹکایا جو غلام احمد نے کہا کہ اگر یہ نہ ہو تو میرے ساتھ یہ کیا جائے مرزا نہ ملا تو اس کے فوٹو کے ساتھ انہوں نے یہ کر لیا میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کائنات میں کسی اور شخص کی کوئی رسوائی نہیں ہو سکتی اور یہ خود ہمارے یہ اپنا کیا کہتے ہیں عبداللہ آسم تھا اس کے متعلق غلام احمد قادیانی گیا مناظرہ کرنے کے لیے اللہ کی شان دو دن گفتگو ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی شکست دیکھی رات بیٹھا سویرے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ اپنا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو رات اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ اس کے آسان فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا پندرہ دن پندرہ دن کی مدت مقرر کر دی جائے جو اس مدت میں جو سچا ہے وہ زندہ رہے گا جو جھوٹا ہے وہ مر جائے گا اور پندرہ دن سے مراد پندرہ مہینے ہیں اب اس بات کا کیا علاج کیا جائے کہ پندرہ دن کا معنی پندرہ مہینے یعنی ساری دنیا کے کیلنڈر ہی تبدیل کر دیے اچھا چلو اور آگے اسی طرح کے وہ عذر کرتا ہے کہ میرے بیٹے نے <coughs> میرا بیٹا مرزا مبارک یہ تریات القلوب میں حوالہ ہے اب مرزے میرے بیٹے مبارک احمد نے معافی چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام نے تو ماں کے پیٹ میں دو دفعہ باتیں کی معافی چاہتا ہوں بھول رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ کی والدہ کی گود میں باتیں کی میرے بیٹے نے دو دفعہ ماں کے پیٹ کے اندر باتیں کی یہ مرزا مبارک کے متعلق ہے اور اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا مجھے مجھے کہا اور مخاطب اس کے بھائی تھے یعنی کہا مجھے اور مخاطب بھائی تھے سننی ماں کن دینی دھیے کہا مجھے مخاطب اس کے بھائی تھے اور ان کو کہا کہ میں ایک دن کے بعد تم سے ملنے والا ہوں یعنی اس ایک دن سے مراد دو سال ہے جس نے دو سال کے بعد پیدا ہونا ہے وہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہی نہیں آیا یہ ایک اور عجیبہ ہو جائے گا کہ ایک ایسا آدمی جو ابھی تک ماں کے پیٹ میں نہیں آیا اور وہاں سے بول رہا ہے کہ میں تم تم سے ایک دن میں ملنے والا ہوں یہاں ایک دن سے مراد جو ہے وہ اپنا ایک دن سے مراد دو سال ہے دو مہینے نہیں دو سال ہے میرے واجب الحترام بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ بسا اوقات سیدھا جو ہے وہ اپنا انگلی انگلی سے گھی نہیں نکلا کرتا مناظرے میں ہمیں بسا اوقات اپنے منصب اور سے گھٹ کر بھی ہٹ کر بھی گفتگو کرنی ہوتی ہے ایک دفعہ کاجعینیوں کے ساتھ میرا مناظرہ ہو رہا تھا اس حوالے پر گفتگو ہوئی تو میں نے کاجعنی کو کہا یار یہ اردو کی بھارت ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی انہوں نے کہا جی وہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی میں نے کہا مرزا کاجعینی کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ میں باتیں کی تو مجھے بتائیں حوالہ سمجھ میں نہیں آتا دیکھ کے کہتے کیوں سمجھ میں نہیں آتا میں نے کہا بالکل نہیں آتا پھر اس نے اردو کی عبارت پڑھ کے مجھے کہا کہ مرسا حوالہ سمجھ میں نہیں آتا اب اس نے میرے اوپر چڑھائی کی اردو کی عبارت ہے اتنے احمق آدمی ہو تم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے میں اور میں بالکل ڈھیلا رہا کہ چلو یہ چڑھائی کر کے ذرا اس پر اس کی گاڑی پٹڑی پر آ جائے پھر میں کٹا بدلوں گا میں بالکل ڈھیلا ہوتا گیا میں نے کہا جی بالکل سمجھ میں نہیں آتا اس نے کہا جی کیا میں نے کہا یہ کہتا ہے ماں کے پیٹ میں باتیں کی کہتے ہیں اس نے کی میں نے کہا تم موقع پر تھے اب اسے سمجھا کہ یہ مولوی سیدھا ہوا ہے میں نے اسے کہا میرے بھائی آپ مجھے بتائیں کہ اگر ماں کے پیٹ میں مرزے قادیانی کے بیٹے نے باتیں کی ہیں تو میری صرف اتنی درخواست ہے کہ آواز کہاں سے آتی تھی مجھے مسئلہ ہے بھائی میں نے کہا تم میرے نبی کی جو حدیث ہے میرے سامنے رکھو میں تمہارا منہ چوموں گا حدیث کا مطلب سمجھاؤں گا تم غلام احمد کی عبارت کی کی, کی اس توجی کو مجھے سمجھاؤ کہ آواز کہاں سے آتی تھی وہ کہتا ہے جی آواز اس کی والدہ کے گلے سے آتی تھی میں نے کہا اس کی ماں جو ہے آواز بگاڑ کر یہ کہے کہ میرا بیٹا بول رہا ہے منہ اس کا اپنا ہو اس کا کیا اعتبار ہے اس روایت کا تو اعتبار دیا مجھے بتاؤ آواز کہاں سے آتی تھی مجھے سوچ کے سوچ سوچ کے مجھے کہتا ہے کہ مول صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کہا آپ تو مجھے کہتے تھے سمجھ میں نہیں آتا سو آگے چل کے مجھے کہنے لگا جی چھوڑیے ان بحثوں کو مول صاحب اور کچھ نہیں تو کم از کم مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق آپ اتنا تو مان لیں کہ وہ عالم تھا یہ جس وقت اس نے کہا نا عالم تھا تو ظاہر ہے مناظرے میں میں نے تو دوسرا موقع میں نے کہا سب سے بڑا جاہل تھا اب مجھے ثابت کرنا ہے وہ مجھے کہنے لگا کہ صاحب وہ کیسے میں نے کہا اچھا اس کو چھوڑے میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ میرے نزدیک تو آپ بھی بڑے جاہل ہیں اب یہ اخلاق کے اعتبار سے یہ بات مناسب نہیں ڈائریکٹ میں نے اس کے اوپر حملہ کیا لیکن مناظرے میں بسا اوقات یہ باتیں ناگزیر ہو جاتی ہے اس لیے کہ پبلک کے ایمان کو بچانا مطلوب ہے جس طرح ڈاکٹر مجبوراً آپریشن کر کے پیپ اور خون کو نکالتا ہے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا دوائی لگا کے وہ بیچارہ زخموں کو بند کرتا ہے اس اس, اس مشکل مرحلے سے مریض کو گزارتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں اور خود جس نے کروڑوں روپے اپنی تعلیم پر خرچ کیے سولہ سال میں جا کر ایم بی بی ایس کیا پانچ سال ہاؤس صاحب پہ لگائے وہ مجبوراً ایسے کرتا ہے کوئی اسے کہے کہ ایسا ڈاکٹر صاحب بد ذوق آدمی خون اور پیپ میں ہاتھ ڈالتے ہو آنتوں کا پہانا صاف کر رہے ہو وہ مجبور ہو کے کہے گا کہ میرے فن کی مجبوری ہے اگر میں ایسے نہ کروں تو مریض اچھا نہیں ہوگا میں بھی آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو کاجی احمد کا کینسر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں نے اسے ڈائریکٹ کہا میں نے اس نے کہا جی کہ بھائی وہ غلام احمد کو عالم مان لے میں نے کہا بڑا جاہل کہنے لگا جی وہ کیسے میں نے کہا میرے نزدیک تو تم بھی جاہل ہو اب میں نے اسے غصہ دلایا اور مناظرے میں یہی ہوتا ہے کہ فریق کے مخالف کو غصہ دلا کے اس کا فیوز اڑا دو تم ٹھنڈے رہو کبھی کوئی بساؤ ہاتھ کوئی گفتگو سخت بھی کرنی پڑتی ہے لیکن وہ ظاہری غصہ ہوتا ہے اندر ٹھنڈا رہے جس وقت اندر ٹھنڈا ہوا مناظرے سے ہم گئے خیر یہ گفتگو چلنے کے لیے آپ میرے بھائی آئے میں نے کہا میرے نزدیک تم بھی جاہل ہو وہ کہنے لگا جی بھائی صاحب کوئی انسانوں کی میں نے کہا اچھا بھائی چھوڑیے ان سب باتوں کو دوسری طرف بات چلی گئی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو انگریزی مہینوں کے نام آتے ہیں اس نے کہا جی ہاں میں نے کہا سنائیں کہ کہنے کا جنوری فروری میں نے کہا ٹھہر جائے میں بھول گیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو اسلامی مہینوں کے نام آتے ہیں اب اسے نہیں پتا کہ میں اسے کس طرف لے جا رہا ہوں وہ مجھے کہتا ہے جی وہ ہاں محرم سفر میں نے کہا بالکل غلط انہوں نے کہا وہ کیوں میں نے کہا تم کہہ رہے ہو محرم سفر تو سفر دوسرا مہینہ ہوا حالانکہ دوسرا مہینہ نہیں چوتھا مہینہ ہے اب آپ سارے جانتے ہیں کہ دوسرا مہینہ ہے لیکن میں نے اسے کہا چوتھا وہ بڑا پریشان کہتا ہے مل صاحب سفر دوسرا مہینہ میں نے کہا بالکل چوتھا وہ کہتا ہے بالکل دوسرا میں نے کہا بالکل چوتھا وہ کہتا ہے کیلنڈر منگواؤ میں نے کہا نہیں مانتا میں ساری دنیا کے کیلنڈروں کو میں کہتا ہوں چوتھا وہ جس وقت تنگ آیا نا تو وہ مجھے ستانے کے لیے کہتا ہے کون الو کا پٹھا ہے جو کہتا ہے کہ سفر دوسرا مہینہ ہے میں نے کہا مرزا غلام احمد نے لکھا ہے اب وہ فتوا پہلے دے چکا تھا غصے مجھ پر ہو رہا تھا مجھے نہیں پتا کہ میں نے تو موڑ کاٹ کے مرزا کو مرزا غلام احمد کا اسی حوالے میں جس حوالے میں کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ میں باتیں کی اسی کے اندر لکھا ہے کہ وہ اسلامی مہینوں کے چوتھے مہینے میں پیدا ہوا یعنی ماہ سفر میں سفر کو لمبا اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کسی طرح چوتھا بن جائے حالانکہ چوتھا بنتا نہیں یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی اور اسی کے ساتھ یہ ایک بات آپ دوستوں سے اور عرض دیتا ہوں اس کی جہالت ماضی کا غلام محمد قادیانی کی غباوت قلبی کا یہ عالم تھا کہتا ہے اس نے ہفتے کے دنوں میں بھی چوتھا دن لیا یعنی چہار شمبا اس الو کے چرخے کو پتا نہیں کہ چہار شمبا پانچواں دن ہوتا ہے چوتھا نہیں ہوتا اس نے چہار کا لفظ دیکھا اس کو چہار شمبے کو چوتھا دن سمجھ لیا حالانکہ وہ ہے شمبا یگ شمبا دو شمبا چھ شمبا چہار شمبا چہار شمبا پانچواں دن ہوتا ہے ہفتے کا چوتھا دن نہیں ہوتا لیکن جہالت میں ابھی کے انتہا بسا اوقات قادیانی کہہ دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں جی وہ عربی کی اس نے کتابیں لکھی ہیں چاشمے ماں روشن دل شاد لائیے کوئی کتاب جب ہم نے اس کی کتاب کو دیکھا اس کے ٹائٹل سے دو سو غلطی چار شتروں کی عبارت دو سو غلطیاں پکڑی ہمارے بزرگوں نے اور وہ ہماری کتابیں چھپی ہوئی ہے ایک حضرت مولانا محمد علی مغیری رحمہ اللہ نے چھاپی تھی ایک جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں سید غنیمت حسین صاحب تھے انہوں نے اس پر چھاپی تھی ابتال اعجاز مرزا وغیرہ تو اس زمانے میں مرزے نے قصیدہ لکھا کہا کہ اس کا کوئی جواب جیسے قرآن نے کہا تھا کہ فاتو میں سورتم مسلے اس کی نقل اتار کے کہتا ہے کہ میرے میرے قصیدہ کا کوئی کوئی جواب لاؤ قرآن نے تو کہا کہ تم سارے اکٹھے ہو کر لاؤ یہ کہتا ہے دس دن میں چھاپ کر میرے پاس بھیج دو اگر اتنی مدت میں نہ بھیج سکے تو بعد میں کوئی قصیدہ لکھے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا یہ چیلنج لکھ کر رکھ دیا بھیجا لوگوں کو ساتویں دن کہ تین دن باقی رہ جائے نہ کوئی لکھ سکے لکھ سکے تو چھاپ نہ سکے چھاپ سکے تو مجھ تک نہ پہنچے اور انعام میرا جو ہے وہ میں کہہ بھی سکوں دنیا نے اس چیلنج کو قبول کیا قصیدے لکھے گئے آج مستقل کتابیں لکھی گئیں کہ مرزا قادیانی کی عبادتوں میں خیر سے کیا کیا غلطیاں تھیں اتنی کتابیں ہماری چھپی ہوئی موجود ہیں ٹائٹل پر انہوں نے سرو نہر کی غلطیاں پکڑی دو دو سو غلطیاں ایک ایک کتاب سے نکالی چھوڑیے ان چیزوں کو ایک بات تو میں بھی چھوٹی موٹی آپ سے عرض کہہ دیتا ہوں مرزا کاجینی کہتا ہے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ میں کہتا ہے کہ یہ جو فحشہ عورتیں ہیں یہ جو فحشہ عورتیں ہیں یہ غیر مردوں کے ساتھ بوسوں کنار کرتی ہے اور بوسوں کنار یہ اردو کا لفظ ہے اس کو عربی میں نقل کرتا ہے وہ بوسو ہوں اس سے کوئی پوچھا جائے کہ یہ کا لفظ بھی عربی ہے اتنا بڑا کائنات کے اندر احمق اور جاہل اور دعویٰ یہ کہ میں سلطان القلم ہوں اور مقدر کو دیکھیے کہ قادیانی اس کے پیچھے لگ گئے چھوڑنے پہ آئے تو محمد عربی کو چھوڑا اور ماننے پہ آئے تو ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے میرے بھائی ایک انہی موضوعات میں سے موضوع ہے پیشین گوئیوں کا میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نبی جو کہے اللہ اسے پورا کرتے ہیں نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسے ہوگا اگر نہ ہوا تو میں جھوٹا کبھی نبوت نے کوئی ایسے چیلنج نہیں دیے اور اگر نبوت کوئی بات کہہ دے اللہ کو اپنے نظام میں تبدیلی کرنی پڑے اللہ کر دیتے ہیں پر اپنے نبی کی کانڈ نہیں لگا دیتا نبی کبھی اپنے اللہ اپنے نبی کی کبھی پشت نہیں لگنے دیتے غلام محمد نے جتنی پیشین گوئیں کی اس پر مستقل کتابیں چھپی ہوئی ہے وہ مثلاً جو ہے محمدی بیگم کی پیشین گوئی مکے میں مروں گا عبداللہ آتم کی فلاں فلاں جتنی پیشین گوئیاں کی اللہ رس الشہاد وہ ساری جھوٹی ثابت ہوئی مرزا قادیانی کی ایک پیشین گوئی بھی ایسی نہیں ہے جو قیامت کی صبح تک قادیانی اسے پیش کر کے کہہ سکے یہ پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی جتنی اعتماد کے ساتھ وہ بات کہتا تھا اللہ اس سے کہیں کروڑوں گنا زیادہ جو ہے وہ اپنا روشن طریقے پر اس کو جھوٹا کر دیتے تھے جھوٹا تھا ساری زندگی جھوٹ کی غلازت بکتا رہا لکھتا رہا جھوٹے طور پر اس کا مرنا ہوا اور میرے رب کی شان کو دیکھو کہ جس حالت میں مرا قادیانی دوستوں کے ہاں وہ خود مشہور ہے مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ مرتے وقت اسے کہ آئی اور پھر دست آیا اور دست کے حملوں کے درمیان میں مرزا کا کا انتقال ہوا گیارہ سات دس تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس حالت کے اندر مرزا قادیانی مرا تھا اور آخری دفعہ لیٹرین میں غلازت کر کے اٹھنے لگا وہیں پر گر گیا اس حالت میں مرزا قادیانی کی موت واقع ہوئی تھی میرے بھائی بخاری شریف میں روایت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے رب کریم کے فرشتے نبی کے پاس فرشتہ آئے دروازہ کھٹکھتا کے اجازتیں لے کر آیا کرتا ہے مالک الموت آنے سے پہلے آ کر ان کو اطلاع دیتے آپ کو اختیار نبوت کو اختیار دیا جاتا ہے کہ تم اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اللہ کے حضور چلنا چاہتے ہو کبھی نہ کسی نبی نے دنیا میں رہنے کو قبول نہیں کیا سبھی رب کے حضور جانے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں لیکن نبی آ کر ان کو فرشتے آ کر ان کو تخیر ضرور دیا کرتے ہیں مرزا قادیانی نبی کے نبی کے پاس فرشتہ آئے تو دروازے کھٹکھٹا کے اجازتیں لے کے آتا ہے جھوٹے کے پاس آئے تو جناب ٹائلٹ سے باہر نہیں نکلنے دیتا دت تیرے کا دھار رگڑا <laughs> وہاں پہ ہی اس کا کام تمام کر کے گیا کہتا ہے میں پیدا ہوا پیدا ہوا تو بہن کی ٹانگوں کے ساتھ میرا سر ملا ہوا تھا اس شان سے آیا اور اس شان کے ساتھ گیا یہ ہے پوری قادیانیت کا خلاصہ اب اس قادی کے فتنے سے امت کو بچانا یہ ہے ہماری ذمہ داری میں نے آج آج کی مجلس میں بہت ساری باتیں ناروا طور پر جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی میں نے کہی لیکن میں کیا کروں کہ میں اب بھی میں قسم اٹھا کر کہوں تو ہانس نہیں ہوگا کہ میں میں نے قادیان کے بہت زیادہ بہت زیادہ پردے میں رکھ کر گفتگو کیا ہے ورنہ کادیئینت تو اتنی گندی اور غلیظ چیز ہے کہ قادیانیوں کی میں کہتا ہوں دنیا جہان کا اوباش آدمی بازار میں بیٹھ کر وہ بد زبانی نہیں کر سکتا جو غلام محمد قادیانی اپنی کتابوں میں کرتا ہے اور اس کے اخلاق باستگی کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی کے متعلق لکھا کہ تمہارے اوپر ہزار لانت تو ہزار لانت لکھ کر فارغ نہیں ہوا لکھتا ہے لانت نمبر ایک لانت نمبر دو لانت نمبر تین چار پانچ چھ جب تک لانت لانت کا لفظ اس نے ہزار دفعہ نہیں لکھ لیا اس کے اس کے دماغی کیڑے کو آرام نہیں آیا اس کا کوئی دنیا جہان کا کوئی ڈاکٹر ہو اس کا جو ہے وہ سائیکالوجی طور پر اس کا تجزیہ کرے کہ یہ تھا کیا احمق آدمی پانچ صفحے صرف لانت لانت کے لکھے ہوئے ہیں یہ نبوت کا کلام ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہوگی جو غلام احمد قادیانی میں تھی اللہ کی کروڑ رحمتیں ہمارے مولانا محمد یوسف بن نوری پر ایک خوبصورت بات انہوں نے کہی اسی پر اپنی آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانی فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اور وزیر اعظم یہ کسی بھی مملکت میں بہت ہی اہم عہدے ہوتے ہیں اور احترام کے اعتبار سے بادشاہ اور اختیارات کے اعتبار سے وزیر اعظم وزیر اعظم کو آپ نیکسٹ ٹو پریزیڈنٹ کہہ سکتے ہیں وہ اتنے اختیارات والا ہوتا ہے لیکن ہزار اتنے قرب کے منصب کے اعتبار سے اتنے قرب کے باوجود وزیر اعظم کو روز بادشاہ کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملتا جس شخص نے بور صاف کرنے ہیں جس شخص نے چائے کی پیالی سامنے رکھنی ہے جس نے بسترا بنانا ہے جس نے حجامت کا انتظام کرنا ہے دروازہ کھولنا ہے سواری تک لے جانا ہے آگے پیچھے کا جو خادم اور نوکر ہے یہ دن میں دس دفعہ اپنے صدر مملکت کی زیارت کر لیتا ہوگا حالانکہ وزیر اعظم کے مقابلے میں نتھنگ اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ زیادہ سے زیادہ ایک پی ہے اس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن بادشاہ کے حضوری کے قرب کے اعتبار سے یہ دس دفعہ دیکھتا ہے وزیر اعظم کو دو دو مہینے کے بعد کبھی کسی میٹنگ میں موقع ملتا ہوگا یہ جتنے دین کے کام ہیں ہمارے شیوخ حدیث ہوں قرآن پڑھانے والے ائمہ اور بزرگ یہ جتنے ہیں ہم سب کے انتہائی مخدوم اور واجب الحترام لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے تحفظ کے حوالے سے ختم نبوت کے کام کرنا براہ راست نبوت کی خدمت میں حضوری کے مترادف ہے براہ راست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں منصب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح پی این کی کوئی حیثیت نہیں پرائم منسٹر کے مقابلے میں نتھنگ یعنی ایک اور کروڑ کو بھی کوئی نسبت ہوتی ہے اس کو یہ نسبت بھی نہیں مقام اور منصب کے اعتبار سے لیکن مقدر کے اعتبار سے بادشاہ کے بادشاہ کے چاہے جوتے اٹھا رہا ہے پنکھا چلا رہا ہے کچھ کر رہا ہے حضوری کا اس کو درجہ حاصل ہے کہ دس دفعہ بادشاہ کو دیکھ لیتا ہے میں استدا کرتا ہوں اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم ہم میں سے کمینے سے کمینے گنہ گار سے گنہ گار آدمی بھی اگر ختم نبوت کے مسئلے کے لیے اس نے کوئی آواز لگائی ہے اللہ نے کبھی اسے اسے شکست سے دوچار نہیں کیا ہمیشہ فتح یاب ہو کر آیا ہے ان حالات اور واقعات میں آپ دو ساتھی ہیں یا چار میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مسئلے کی طرف توجہ فرمائیں یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کا براہ راست آپ کی خدمت کا ذریعہ ہے اللہ آپ کو بھی توفیق دے اللہ مجھے بھی معافی چاہتا ہوں کہ بعض باتیں اگر آپ حضرات کے لکھنوی مزاج کے خلاف کے کہہ دی ہو تو مجھے معاف کریں گے میں ایک جٹ دیہاتی آدمی ہوں اور دیہاتی کبھی کبھی ڈنڈا بھی چلایا کرتے ہیں تو مجھے معاف کر دیں گے